نمبر گیارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرے اور پھر سجدے کے اندر جو اعمال کیے تھے وہی اعمال کرے